حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بختی اون بطور حدی حرم کی طرف بھیجوایا انہیں اس کے تین سو دینار پیش کیے گئے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا اے اللہ کے رسول میں نے ایک عمدہ اونٹ حدی کیا ہے اور مجھے اس کے تین سو دینار دیے جا رہے ہیں تو کیا میں اسے بیچ کر اس کی قیمت کے دوسرے اونٹ لے لوں آپ نے فرمایا نہیں اسے ہی نہر کرو امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ اس لیے تھا کہ وہ اسے اشعار کر چکے تھے سننے ابو داود حدیث نمبر ایک